جلال ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم جبتے ہو میرا ذکر قائم کرو میں جبتے ہوں تمہارا ذکر کروں گا تم جب تک ہو میرا ذکر کرتے رہنا میں جب تک ہوں تمہارا ذکر کروں گا تم جہاں جہاں ہو میرا ذکر کرتے رہنا میں جہاں جہاں ہوں تمہارا ذکر کروں گا تو اے رب الجلال حسین ابن علی نے تیرے ذکر کو ایک سہ پہر میں اپنے بھرے گھر کو لٹا کر اس طرح کیا کہ آج تیرے حضور سجدوں کی کائنات اس ایک سجدے کا جواب نہیں لا سکتی حسین نے جلتی زمین کو سجدے سے سجا کر اور نیزے پر تیرے کلام کو سنا کر صرف تیری مرضی تو خریدی ہے یہ مجلسیں یہ جلوس یہ علم یہ اماریاں یہ تابوت یہ پانی کی سبیلے یہ نوہے یہ حسین حسین کی سدائے وعدہ ہے خالد کا کہ تم میرا فکر کرو میں تمہارا فکر کروں گا ان شریف تم بن فرض کرونی شیتی ماں ان شریف تم بن فاس کرونی اور تم بے غریب شہید شہیدن پندبونی ایشیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے ایشیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے جکرے غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے ہے جیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے جکرے غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے ہے جی ہو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے گھاٹ پر دریا کے پہرے دار سے سب کی بہت کوشش مگر کترانا پانی مل سکا تین دن تک میرا کنبا پانی کو ترسا کیا تین دن تک پانی دیا تر مائی شریف تم بن پاس کرونی اور تم بے غریب شہید پندبونی ایسی ہو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے پیاسے دنیا سے گئے زینب کے دولا سے جگڑ ہو گیا پاما بھائی نور نظر یل جو مائی شیب تم سات کرونی اور تم بے غریب شہید دن کم دبونی جب تیلا پانی بھول نہ جانا مجھے غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے الذي من غير جرم قاتلوني الخيل بعد الفاحقوني میں ہوں نواسا سید سی کا ظلم نکا جلم ڈھائی عرقیہ نے مجھ پر بے جرم و خطا بعد کو اہل دغانے کا تھا خنجر سے گلا کو کاٹا خنجر گلا الذي من غير جرم قاتلوني الخيل بعد القتل الفاقوني ایسیو جب پانی بھول نہ نہ جانا مجھے ذکر غربت یا شہادت ہو تو رونے مجھے میرا چومتے رہتے تھے محبوب خدا آ کے جبریل امی جھولا جھلاتے تھے میرا سر میری خاطر محمد تانا سجدے سے اٹھا وانا الذي من غير جرم قاتلوني واب جرد الخيل بعد القتل الساقوني ایشیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے نہیں سکوں فی روح پر وہ منظر جو کوئی دیکھتا قلب پھٹ جاتا جو پانی ناگ نے پل کی چھیدا پیکانے جفا سے ملنے اصغر کا گلا لئی گلاک میں آ شو را جمی تنونی تسلیم پابو آئی ہے ہمونی جب پیلا پانی بھول نہ جانا مجھے ذکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے جب کیا بالی سکینہ نے یہ زینہ سے بیان شدت غم سے بنی بن سے علی کی نیت کیا حتل گاتے ہیں علی ساتھی کی آواز فغان آوازے بگوان گاتے ساتھی کی آوازیں ہوا مائیں تم آس بن پاس کرونی سیتی مائی شریف تم آس بن پاس کرونی اور سمے تم بے غریب شہید بن پن دبونی ایسی جب بھی نا پانی بھول راجا نام مجھے تو رو لینا مجھے ایسی ہو جب پینا پانی بھول نا جانا مجھے بکر غربت یا شہادت ہو تو رو لینا مجھے ایسی ہو جب پینا پانی